ان الحمد للہ وسلاۃ وسلام علا رسول اللہ وباد غالباً انیس سو بیاسی یا تراسی کی بات ہے جماعت کی ایک عظیم دینی دستگاہ جامعہ جامعت و ابی بکر اسلامیہ میں ایک پروگرام ہوا تھا مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے وہ پروگرام یاد آیا اسٹیج پر ایک طرف شیخ العراب کاتے شرک ول بدا سید ابو محمد بدی الدین شاہ راجتی رحم اللہ تشریف فرماتے اور اسٹیج کے دوسری طرف سلطان المحققین استاد العلماء مولانا سلطان محمود صاحب محدث جلال پور پیر والا رحم اللہ تشریف فرماتے ہیں اسٹیٹ سیکٹری جامعہ کے مدیر تعلیم الشیخ محمد عبد الجواد مصری تھے اور وہ بڑے پریشان تھے آج تک میں نے ایسا اسٹیج نہیں دیکھا عظیم دنیا کی علمی عظیم دو شخصیتیں موجود ہیں ان دونوں کی حیثیت ایک انسان کے جسم میں موجود دو آنکھوں کی ہے مجھے الفاظ یاد ہیں جو حسن میں ضرورت میں ہر چیز میں یکسانیت رکھتی ہیں صرف فرق ہے یہ دائیں یہ بائیں وہ دونوں دس کیسے تھے آج مغرب کے بعد سے لے کر اب تک جو تو پروگرام ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف سلطان المحققین استاد العلماء الشیخ سلطان محمود صاحب محدث جلال پور پیر والا رحمہ اللہ کے علمی جانشین علمی جانشین الشیخ مولانا محمد رفیق اثری حفظ اللہ درس بخاری کی آخری حدیث پر عالمانہ خطاب فرما رہے ہیں دوسری طرف دیکھیں شیخ العرب والعجم کہتے و شرک والبدا السید ابو محمد بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے منہجی وارث منہجی وارث محترم شیخ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ انتہائی مختصر الفاظ میں عظیم نصیحتیں فرما رہے ہیں جو سیدھی بات یہ ہے یہ دونوں پروگرام سرف صالحین کی یاد تازہ کر رہے ہیں سرف صالحین کی یاد تازہ ہو گئی منہج کا خلاصہ آج ہم نے سن لیا میرے بھائیوں میں ایک عرض کروں گا سنیں جس دینی دستگاہ میں آپ تشریف فرمائیں میں موجود ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا یہ تر امتیاز ہے کہ جب سے یہ مہاراج وجود میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہاں کوئی ایک پروگرام بھی ثابت نہیں سکتا جو سلف صالحین کے منہج کے خلاف ہو تر امتیاز اس لیے کہا آج ہماری بعض دستگاہوں میں منہجی حوالے سے جھول اور لچک آنا شروع ہو گئی ہے اور بعض سلفیت کا دعوی کرنے والوں کی صورتحال یہ ہے کہ ایسے احباب کو بطور مسلح کے بطور مسلح کے بطور ناسح کے بلاتے ہیں جو بیچارے خود شرک اور بدعات کی دردل میں دھسے ہوئے ہیں تقلید کی بندنوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو اسٹیجوں پر لا کر اپنی عوام کو کہتے ہیں یہ ناستے ہیں یہ ہمارے مسئلے ہیں کیا بنے گا کیا حشر ہو رہا ہے ہے دکھ ہوتا ہمارے بعد حلقوں میں بھی یوں پروگرام ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن الحمدللہ آج آپ کا اتنی دیر تک یہاں بیٹھا رہنا اور بڑے منہمک ہو کر اس طرح کا علمی درس سننا عظیم خطاب سننا یہ صرف باذوق لوگ منہج کے ساتھ وفا کرنے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں اس لحاظ سے آپ خوش نصیب ہیں آپ کوشش کریں علمی مجالس کو اٹینڈ کریں اہل علم کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ منہج محفوظ رہے اہل علم سے ہٹ کر اگر آپ نے سمجھا کہ براہ راست اب ہم نے کتابیں اٹھانی یوں کرنا ہے تو یہ بھٹک گئے آپ ان دینی دستگاہوں کے ساتھ علماء کے ساتھ وابستگی کی عقیدے کی سلامتی کے لیے حق کے فہم کے لیے بہت ضروری ہے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اکول کو لحاظ واقع